السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ شریک المبعوث محمد رسول وبعد معزز و مکرم محترم و ناظرین آج کے خطبے کا موضوع تھا چھٹیوں میں وقت کا صحیح استعمال سب سے پہلے خطیب نے اللہ رب العامین کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کی تعریف میں بات بیان کی کہ اللہ ہی ہے اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جو رات کے بعد دن کو لانے والا اور دن کے بعد رات کو لانے والا جس نے اوقات کو اور زمانے کو پیدا کیا تاکہ ہم ان اوقات میں اللہ ہر براہمن کی بات کر سکیں وہ لوگ کامیاب ہیں جو اوقات کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں جو وقت کے بارے میں سستی اور کوتاہی کا شکار ہیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے وحد تعریف ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا سچا معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ رب العامین کی رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر نازر ہوں اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کے اطاعت کرو اور اپنے اوقات کو ان چیزوں میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں ان میں اپنے اوقات کو استعمال کرو يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے اور جب تمہاری وفات ہو تو ایمان کی حالت میں وفات ہو اے مومنو ہم میں سے اکثر لوگ وقت اور زمانے کی جو اللہ کی طرف سے نعمت ہے اس نعمت کی قدر اور اس کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے وقت اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے وقت کا استعمال کرنا جو وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے دنیا کے لیے تو دنیا میں بھی اسے اللہ حکرامین نوازتا ہے آسمان اور زمین کی خیرات اور برکتیں اسے حاصل ہوتی ہیں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں بڑی بڑی قومیں ہیں انہوں نے وقت کی قیمت کو سمجھا دنیا کے لیے استعمال کیا اور آج انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور جو اسے آخرت کے کاموں کے لیے استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرتا ہے کیونکہ یہ وقت عبادت کی جگہیں ہیں اور اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادات کو اوقات کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور اسلام کے جو بڑے بڑے شاعر ہیں ارکان ہیں وقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں فرمایا امن صلاح کانت المؤمنین کتاب موقوتا نماز کو ہم نے وقت کے ساتھ فرض کیا ہے اس طریقے زکوٰۃ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وا تو حق ہو یوم حساد ہی جس دن فصل اگے فصل کاٹو اس دن اس میں سے اس کا حق ادا کرو یعنی زکوٰۃ دو اور روزے کے بارے میں اللہ فرماتا یام محدودات یہ روزے کے جو دن ہیں چند دن ہیں ایسے اللہ نے فرمائے فمن شاہد امین کو مشارہ فلیسن ہو جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے اور اللہ کے سرکی حدیث رویت ہی وہ افطر الرویت ہی چاند دے کر کے روزہ رکھو اور چاند دے کر کے روزہ توڑ دو اور اگر چاند نظر نہ آئے مطلب اگر آلود ہو تو شابان کے تیس دن پورے کرو اس طریقے سے حج کے بارے میں اللہ فرماتا حج جو شروع معلومات حج کے جو ایام ہیں معلوم مہینے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وقت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر وقت اور وقت سے متصل چیزوں کی بہت بار قسمیں کھائی ہیں اللہ نے رات کی قسم کھائی دن کی قسم کھائی چاش کے وقت کی قسم کھائی سورت کی قسم کھائی چاند کے اللہ نے قسم کھائی اور وہ العصر کہہ کر کے زمانے کے اللہ رب العامی نے قسم کھائی شفق جو سورج ڈوب جانے کے بعد جو سرخی نکلتی ہے لال سرخی سرخی اس کے اللہ رب العامی نے قسم کھائی لہذا وقت بڑا قیمتی ہے وقت بہت اہم ہے اللہ کے بندو وقت بچہ پیدا نہیں کرتا ہے اور نہ ہی یہ بڑھتا ہے اور نہ ہی پیچھے واپس ہوتا ہے بلکہ آگے جاتا رہتا ہے یہ رات اور دن اور یہ ایام یہ گھڑیاں یہ مہینے یہ سال کسی کا انتظار نہیں کرتے ہیں وقت زندگی ہے اور وہ انسان جو وقت کی قیمت نہیں جانتا اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا وہ انسان کیا ہے وہ انسان خسارے میں ہے اور جو انسان وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے وہ انسان قابل رشک ہے اللہ کے سرکدیس نے احمدان مقدون الفی کثیر الناس اور صحت و الفراغ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ کوتاہی کا شکار ہیں سستی کا شکار ہیں ایک تو صحت ہے اور دوسری فارغ البالی ہے لہذا صحت اور فارغ البالی یعنی فرصت یہ دو اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں جو ان دونوں کو اللہ کے اطاعت میں استعمال کرے گا اور ان چیزوں میں استعمال کرے گا جو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر فائدہ مند ہیں تو انسان قابل رشک ہے اور جو ان دونوں کو اللہ کی معاشیت میں نافرمانی میں استعمال کرے گا یا ان چیزوں میں جن سے اسے دنیا اور آخرت کے اندر نقصان اور خسارہ ہے تو انسان یہ خسارے کے اندر ہے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابن آدم کے اوپر قیامت کے دن اس کی عمر کی گھڑیاں پیش کی جائیں گی ہر وہ گھڑی جس میں اس نے خیر نہیں کیا ہوگا اسے افسوس ہوگا میرے بھائیوں اے مسلمانوں ہم یہ بات کہتے ہیں اور ہم اس وقت چھٹیوں میں ہیں اور ہر سال چھٹیاں ہمیں ملتی ہیں اور اس طریقے سے فارغ اوقات ہم کو ملتے ہیں جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں یا اسکول بند ہوتے ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ان اوقات کو اللہ رب العامن کی عبادت میں صرف کرنے کے بجائے ہم برے کاموں میں اور اوقات کو استعمال کرتے ہیں کہتے ہمارے پاس ٹائم ہے بہت زیادہ ٹائم بچا ہوا ہے ہم کیا کریں تو انسان اس ٹائم کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے یہی ٹائم جس کے بارے میں آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فارغ البالی ہے فرصت ہے قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ سے ٹائم کے لیے سوال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ ہم جا کر کے دنیا کے اندر خیر اور بہتر کا کام کریں اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ انسان کی دل کی تنگی میں کے اسباب میں سے جہاں گناہ ہیں انہیں میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے فارغ اوقات کو اللہ کی معاشیت میں اور ان چیزوں میں استعمال کرتا ہے جن کانوں سے دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہے اور نہیں آخرت کے اندر فائدہ ہے یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال ہی ہے اے مومنوں یہ جو چھٹی ہے یہ عمر کے ان کی اوقات کا ایک حصہ ہے اگر یہ چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا اپنے اپنے آپ کو بھی اور اپنے آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں ان سب کو خیر اور حق کے لیے ان کو وقت کو استعمال کرنے کی تعلیم دو کیونکہ اگر نفس کو اور اپنے اوقات کو حق میں اچھی چیزوں میں استعمال نہیں کرو گے تو انسان کا نفس باطل کی طرف آمادہ ہو جائے گا اور وہ باطل کے اندر اپنا وقت برباد کرے گا لہذا اس نوقات کو اللہ ہر برامین کے بعد کے اندر استعمال کرو اللہ کے صلی اللہ علسدی سے تزول قدم یوم ابدن ابدین القیامہ حتیٰ صلاح عیصلہ کسی بھی بندے کا قدم قیامت کے دن نہیں ہلے گا جب تک کہ اسے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے پوچھ نہ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں عمر اس نے کہا استعمال کی اور اس کے شباب کے بارے میں جوانی کے بارے میں جوانی کے بارے میں بطور خاص سوال ہوگا کیونکہ جوانی انسان کی زندگی کا ایک بہت ہی قیمتی قیمتی وقت ہوتا ہے قیمتی عرصہ ہوتا ہے اور انسان جوانی میں جو چاہے جو کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے لہذا اس جوانی کے بارے میں بطور خاص قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور علم کے بارے میں کہ علم جو تھا اس کے مطابق اس نے عمل کیا کہ نہیں کیا اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مان اس نے کہاں سے کمایا کیسے کمایا اور مال کو کہاں پر اس نے خرچ کیا لہذا اللہ کے بندو ہمیں ان اوقات کو اللہ رب العامی کی بات میں صرف کرنا چاہیے پھر انہوں نے بیان کیا کہ اگر ہم نیک اگر ہم کامیاب اور جو بڑے لوگ زندگی کے اندر گزرے ہیں اس دنیا کے اندر اگر ہم ان کی سیرتوں کو مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ان کے اندر مشترک تھی تمام کامیاب لوگوں کے اندر ایک چیز مشترک تھی اور یہ تھی وقت کا صحیح استعمال اللہ ابراہین کی توفیق کے بعد لہذا وقت کا صحیح استعمال کریں اور اس طریقے سے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی کا فائدے کا ذریعہ ہیں ان چیزوں کے اندر اپنے وقت کو ہم استعمال کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ابرامین ہمیں اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے اور تم نے ایک اعمال کرو قبل اس کے کی موت کا شکنجہ جا کر کے تمہیں جکڑ لے اپنے اوقات کو صحیح جگہوں پر استعمال کرو وہ چیزوں میں جو چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں کیونکہ یہ جو وقت ہے نعمت ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا برکت ہے اور اس کا اس کو ضائع کر دینا حسرت ہے اور ندامت ہے اور اور یہ عذاب ہے اور اس دن سے ڈرو تو یومن تر جاؤں فیر اللہ تم مت نفسی متوفا قرونت اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پلٹ کر کے جانے والے ہو جس دن ہر ایک کو اس کے کیا کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس مملکت کے جو جہود ہیں اور اس مملکت کے جو کارنامے ہیں انہیں میں ایسے ایک یہ بھی ہے کہ چھٹیوں میں مملکت کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے دینی پروگرام کیے جاتے ہیں جو بچوں کے لیے بھی ہوتے ہیں بڑوں کے لیے نوجوانوں کے لیے عورتوں کے لیے ہوتے ہیں لہذا ان اوقات کو ان پروگرام کے اندر ہم شرکت کریں ان پروگرام سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہماری دنیا بھی صحیح ہو اور ہماری آخرت بھی صحیح ہو اپنے اوپر ہم بخل سے کام نہ لیں نہ اپنے اہل ویال پر بلکہ ہم کو چاہیے کہ ان تمام پروگراموں کے اندر ہم شرکت کریں لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے اوقات کو جو اوقات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدیم نعمت ہے اس وقت کو اللہ البامن کی بعد کے اندر اور اطاعت کے اندر صرف کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا ایک تنیم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو شباب کا قبل حرمک بوڑھا ہونے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو وہ صحت کا قبلہ شخل اور بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو وہ غنا کا قبلہ فخر اور فقر فاقہ آنے سے پہلے محتاج ہونے سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو وہ فراغ کا قبلہ شغلق اور مشغول ہونے سے پہلے تمہارے پاس فارغ البالی ہے فرصت ہے اس فرصت کی قدر کرو اسے اللہ تعالیٰ کے بات کے در صرف کرو وہ حیات کا قبلہ موتق اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو اسی پر انہوں نے خطبہ ختم کیا اور اس طریقے سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجی برکتیں بھیجی اور مسلمانوں کے لیے سب کے لیے انہوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ عمرامین ہمیں اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے اللہ ہر براہین ہمیں اوقات کو اپنی بات میں صرف کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اللہ ہمیں اپنے ناراضگیوں سے بچائے اور اللہ ہر البرامین کو دین پر سنت پکانے کا مل وہ البین محمد والا علیہ وسابین و جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ